لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے سنکونس ڈیکٹ پہ اور اس پہ ڈسکشن کنٹینیو ہو رہی تھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کی تھی آج انشاءاللہ شاء ادھر سے ڈسکشن شروع کریں گے اس سے پہلے شروع کریں پچھلا لیکچر ریوائز کر لیتے ہیں ریویو کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اے سنکونس ڈاؤن کاؤنٹر سے بات شروع کی تھی اے سنکونس ڈاؤن کاؤنٹر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک میکسم کاؤنٹ ویلو سے ایک منیمل کاؤنٹ ویلو کی طرف کاؤنٹ کرتا ہے سو لیٹ سے ایک three bit asynchronous down counter ہے تو ون ون ون جو ہوگی میکسیمم ویلو ہوگی جب جو ہی کلاک پلس آئے گا وہ کاؤنٹ کرے گا ون ون زیرو پہ فائیو پھر four three two one zero جب زیرو پہ پہنچتا ہے دوبارہ سے ریسائکل ہو جاتا ہے دوبارہ سے میکسیمم ویلو آ جائے گی اور ادھر سے دوبارہ سے سیکوینس چلنا شروع ہو جائے گا اب کاؤنٹر میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک منیمل ویلو سے ایک ہائر ویلو کی طرف کاؤنٹ کرتا ہے اور اگین جب ہائی ویلو پہ پہنچتے ہے دوبارہ سے ریسائکل کرتا ہے اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر میں جو ڈفرنس تھا بیسکلی اپ کاؤنٹر کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو فلپ فلوپ ہے اس کا جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ کلاک کے ساتھ لگا ہوا ڈاؤن کاؤنٹر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے جو کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے وہ جو ہے سیکنڈ فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ پہ لگا ہوا ہے اسی طرح جو تھرڈ فلپ فلپ ہے اس کا کلاک ان پٹ جو ہے کنیکٹڈ ہے دوسرے فلپ فلپ کے کیو بار آؤٹ پٹ کے ساتھ سو بیسکلی یہ آپ کا ایک اے سنکونس ڈاؤن کاؤنٹر بن گیا ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو بیسکلی ایٹ اسٹیٹس تک کاؤنٹ کر سکتا ہے اگر آپ نے ایک ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کرنا ہے لت سے آپ نے تھری یونیک اسٹیٹس کاؤنٹ کرنی ہے تو وہ کیسے بنائیں گے اس میں بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہی جو ٹرمینل کاؤنٹ تک آپ نے کاؤنٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے ایک اینڈ گیٹ یا اپروپریٹ لاجک گیٹ یوز کرنا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کاؤنٹر کو پری سیٹ کر رہے ہیں اس کو کلیئر نہیں کر رہے پری سیٹ کر رہے ہیں پری سیٹ کس پہ کریں گے بیسکلی جو ہائیسٹ ویلو ہے اس پہ پری سیٹ کر دیں گے پھر دوبارہ سے جب کلاک پلس ملے گی پھر ہائیسٹ ویلو سے دوبارہ سے ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا اور جب ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچ جائے گا دوبارہ سے وہ پری سیٹ ہو جائے گا تو وہ جو ہے ایک ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کرے گا اس کے بعد ہم نے اپنی ڈسکشن شروع کی تھی سنکونس کاؤنٹرز پہ سنکونس کاؤنٹرس کا ہم نے یہ فائدہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک لارج کاؤنٹر بنانا چاہیں لت سے ایٹ بیڈ کا یا سکسٹین بیڈ کا یا تھرٹی ٹو بیڈ کا تو وہ سنکونس کاؤنٹر ہی ہو سکتا ہے اے سنکونس اگر بنائیں گے تو اس میں پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے وہ پراپر کام نہیں کرے گا یا اگر ہائی فریکوینسی کلاک سگنل آپ ان پٹ پہ اپلائی کریں تب بھی اے سنکونس کاؤنٹر جو ہے کام نہیں کرے گا سو so, ہمارے پاس جو سولوشن ہے بیسکلی سنکونس کاؤنٹر ہی ہے جو کہ آپ کو ملٹیپل بٹ کاؤنٹر بنانے میں مدد کرے گا ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک two bit counter synchronous counter جو ڈفرنس ہے مین اے سنکونس کاؤنٹرز میں اور سنکونس کاؤنٹرز میں سنکونس کاؤنٹرز میں بیسکلی جو کلاک سگنل ہے وہ سارے فلپ فلاپس کو اکٹھا کنیکٹڈ ہے سو جو ہی کلاک میں ٹرانزیکشن ہوتی سارے فلپ فلاپس میں سائملٹینسلی ٹریگر ہوں گے جبکہ اے سنکونس میں ایسا نہیں ہے ٹو بٹ سنکونس کاؤنٹر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلا فلپ فلپ ہے اس کے تو ان پٹس ون کے ساتھ پرمانٹلی کنیکٹڈ ہیں دوسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹس جو ہے ون کے ساتھ پرماننٹلی کنیکٹ نہیں کیے ہوئے بلکہ جے کے ان پٹس جو ہیں وہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے فلپ شاپ کا اس کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے کلاک البتہ دونوں کی کامن ہے جب ہم تھری بٹ سنکونس کاؤنٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو تیسرا فلپ فلاپ ہے اس کے جو جے کے ان پٹس ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ایک آؤٹ پٹ اینڈ گیٹ ایک اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اینڈ گیٹ کا جو ان پٹ ہے وہ فلپ فلوپ پہلا والا اور دوسرا والا اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہیں سو بیسکلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو تیسرا فلپ فلوپ ہے وہ اپنی اسٹیٹ اس وقت چینج کرے گا جب پہلے دو فلپ فلوپس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے ون ہو جائے اس طرح جب ہم نے فور بیٹ سنکونس کاؤنٹر کی بات کی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو چوتھا فلپ فلاپ ہے اس کے جو جے کے ان پٹس ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ایک اور اینڈ گیٹ کے ساتھ فری انپٹ اینڈ گیٹ کے ساتھ جس کے تینوں ان پٹس جو ہیں وہ فلپ فلوپ پہلا والا دوسرا تیسرا اس کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹائمنگ ڈایاگرام دیکھا تھا چوتھا فلپ فلاپ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ اس وقت چینج کرے گا جب تین پہلے فلپ فلوپس کے آؤٹ پٹ جو ہیں سارے بانس ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹو بیٹ تھری بیٹ اور four bit synchronous counter decade synchronous counter کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ پہلے پورا سیکوینس جو ہے جو دس اسٹیٹس ہیں زیرو زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون زیرو زیرو ون تک جو دس اسٹیٹس آ رہی ہیں وہ آپ لکھ لیں اب بیسکلی آپ کو چار فلپ فلپس چاہیے جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں آف کورس کلاک ان کا کامن ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلا جو فلپ فلپ ہے وہ ہمیشہ ٹاگل کر رہا ہے جو ہی اس کو کلاک پلس ملتی ہے وہ زیرو سے ون ہو جاتا ہے پھر ون سے زیرو ہو جائے گا پھر زیرو سے ون ہو جائے گا سو بیسکلی پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کا ان پٹ جو ہے ون ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح ہم نے دوسرا فلپ فلپ دیکھا تھا اس کی ہم نے ڈٹرمن کی تھی کہ اس کے ان پٹ پہ کیا ہونا چاہیے جب وہ اپنی آؤٹ پٹ چینج کرے اسی طرح ہم نے تیسرا فلپ فلپ دیکھا تھا کہ اس کے ان پٹ پہ کیا اسٹیٹس ہونی چاہیے جب کلاک سگنل آئے تو اپنی آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو چینج کر دیا اور اسی طرح ہم نے چوتھے فلپ فلپ کے ان پٹ ایکسپریشن کو دیکھا تھا بولین ایکسپریشن کو کہ کیا ہونا چاہیے جب کلاک پلس آئے تو اس کا آؤٹ پٹ چینج ہو جائے وہ ہم نے بولین ایکسپریشن ڈیٹرمن کی تھی اور ہم نے کچھ گیٹس کنیکٹ کیے تھے آئیے ادھر سے بات شروع کرتے ہیں سرکٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں آئیے ذرا ریویو کر لیں ڈیکٹ کاؤنٹر کا سرکٹ ڈائگرام سو بیسکلی چار فلپ ہیں پہلا جو فلپ فلپلوپ ہے اس کا ان پٹ جو ہے ون کے ساتھ پرمانٹلی ٹائٹ ہے سیکنڈ جو فلپ فلپلوپ ہے اس کا ان پٹ جو ہے کنیکٹڈ ہے ایک two input AND gate کے ساتھ اسی طرح جو تھرڈ فلپ ہے وہ بھی ایک اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو چوتھا فلپ فلپلوپ ہے وہ ایک اور گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور گیٹ کے جو ان پٹ پہ دو اینڈ گیٹس ہیں بولین ایکسپریشن جو تھے وہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے تھے جو پہلا والا اینڈ گیٹ ہے جس کا آؤٹ پٹ دوسرے فلپ فلپکلوپ کے ان پٹ سے کنیکٹڈ ہے اس کے ان پٹ ایکسپریشن جو ہے F not F three bar ہے ایف ناٹ ون ہونا چاہیے ایف تھری بار جو ہے وہ زیرو ہو تب یہ دوسرا فلپ فلپ جو ہے اپنی اسٹیٹ سوئچ کرے گا اسی طرح جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے F not AND F one پہ دونوں جب ون ہوں گے تو تیسرا فلپ فلپ جو ہے اپنی اسٹیٹ چینج کرے گا اسی طرح جو چوتھا فلپ فلپ ہے اس کا ان پٹ جو ہے اور گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور گیٹ جو ہے دو پروڈکٹ ٹرمس کو سم کر رہا ہے جو ایک پروڈکٹ ٹرم ہے وہ basically F three F zero ہے اور دوسری جو پروڈکٹ ٹرم ہے وہ ہے F zero F one AND F two آئیے اب ذرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں پہلا جو فلپ فلپ ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل کر رہی ہے ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ ہر پازیٹو سے نیگیٹو کلاک ٹرانزیکشن پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون ون سے زیرو سو ٹائمنگ ڈائگرام میں بھی آپ کو ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیسکلی فلپ شاپ کے جو ان پٹس ہیں دونوں ان کو ون کے ساتھ کونیکٹ کرنا پڑے گا اب اگر آپ ایف ون آؤٹ پٹ پہ دیکھیں وہ ٹائم انٹرول ٹی ٹو پہ زیرو سے ون ہو رہا ہے پھر ٹائم انٹرول ٹی فور پہ واپس ون سے زیرو ہو رہا ہے اسی طرح ٹی سکس انٹرول پہ ٹاگل ہو رہا ہے اور ٹی ایٹ انٹرول پہ ٹاگل ہو رہا ہے اب ٹی ٹین پہ ویسے تو اس کو ٹاگل ہونا چاہیے پر ہمارے کیس میں جو ڈیکٹ کاؤنٹر بنایا ہے اس میں ٹاگل نہیں ہو رہا اب جو ہے دوسرا فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ چینج کرنے کے لیے ان پٹ کنڈیشن کیا ہوں گے وہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے تھے ٹائمنگ ڈائگرام سے بھی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایف ناٹ جب ون ہے اور ایف تھری جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہو time interval T one T two میں تو آپ کا جو ایف ون آؤٹ پٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اسی طرح T three and T four interval میں دیکھیں F not output one ہے اور ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے تب جو ایف ون ہے وہ ون سے زیرو پہ چینج ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ T five T six interval میں دیکھیں F not output one ہے اور F three output zero ہے تب بھی F one output change ہو رہا ہے اسی طرح ٹی سیون اور ٹی ایٹ انٹرول میں دیکھیں F not output one ہے F three output zero ہے ایف ون کے آؤٹ پٹ میں چینج ہو رہا ہے ون سے زیرو اگر آپ T nine T ten interval پہ دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ تو ون ہے پر ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو نہیں ہے اس لیے ایف ون آؤٹ پٹ پہ چینج نظر نہیں آ رہا اب آئیے دیکھتے ہیں ایف ٹو آؤٹ پٹ جو کہ تیسرے فلپ ساپ کا آؤٹ پٹ ہے اب تیسرا فلپ سلوپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں T three T four interval پہ وہ زیرو سے ون چینج ہو رہا ہے سو زیرو سے ون چینج ہونے کے لیے F not output one ہونا پڑے گا رکھنا پڑے گا اور ایف ون جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ون ہونا چاہیے so T three T four interval میں دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں وہ ون ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون چینج ہو رہا ہے اسی طرح T seven T eight interval میں دیکھیں F not output one ہے اور ایف ون آؤٹ پٹ بھی ون ہے اور ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون سے زیرو کی طرف چینج ہو رہا ہے اب آئیے ایف تھری آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے جو چینج آ رہا ہے وہ ٹی سیون اور ٹی ایٹ انٹرول میں لو ہے اور T eight T nine interval میں وہ ہائی ہو گیا اسی طرح ٹی نائن ٹی میں ہائی ہے اور ٹی الیون انٹرول جو کہ دکھایا نہیں گیا وہ لو ہو رہا ہے اب پٹ کنڈیشن کیا ہونے چاہیے چوتھے فلپ فلوپ کے لیے جس کی وجہ سے یہ ایف تھری کے آؤٹ پٹ پہ چینج آئے تو اگر آپ ٹی سیون اور ٹی ایٹ کو دیکھیں تو ایک تو ان پٹ کنڈیشن یہ ہے کہ F not output F one output اور ایف ٹو آؤٹ پٹ یہ تینوں ون ہونے چاہیے تب ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون چینج ہوگا سو ایک جو اینڈ گیٹ لگایا ہوا اس میں یہ تینوں ان پٹ جو ہیں کنیکٹڈ ہیں سو تینوں ان پٹس جو ہیں F F not one F two جب ون ہوں گے تو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور جو چوتھا فلپ ہے وہ ٹاگل کر جائے گا زیرو سے ون پہ اب ٹی نائن اور ٹی ٹین انٹرول اگر دیکھا جائے basically F not output one ہے اور ایف تھری آؤٹ پٹ بھی ون ہے اگر یہ دونوں ون ہوں گے تب F three output zero کی طرف جا رہا ہے اب اگر دوسرے اینڈ گیٹ کو دیکھیں اس کے دونوں ان uh, پٹ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ پہ اور ایف تھری آؤٹ پٹ پہ دونوں جب ون ہوں گے فلپ فلپ فور جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ ٹاگل کر جائے گا ون سے زیرو کی طرف ابھی ہم نے ایک سنکونس ڈیکٹ کاؤنٹر دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈایاگرام دیکھا بیسکلی سنکونس ڈیکٹ کاؤنٹر جو ہے دس اسٹیٹس دس یونیک اسٹیٹس کاؤنٹ کرتا ہے so zero zero zero zero سے شروع ہو کے ون زیرو زیرو ون تک جاتا ہے جو ہی یہ الیون اسٹیٹ کاؤنٹ کرتا ہے تو یہ ریسیٹ ہو جاتا ہے ریسائکل ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے اپنا سیکوینس اسٹارٹ کر لیتا ہے اب اس میں ٹوٹل نمبر آف فلپ جو ہم نے یوز کیے چار ہیں اگر اس کو الیون اسٹیٹ پہ ریسیٹ نہ کیا جائے تو یہ بیسکلی سولہ اسٹیٹس کاؤنٹ کرے گا زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون ون تک چلے گا اب بیسکلی آپ کوئی بھی موڈ این کاؤنٹر بنا سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا لیٹ سپوز آپ آپ نے uh, نے موڈ موڈ کاؤنٹر بنانا ہے موڈ ٹویلو کاؤنٹر بنانے کے لیے اگین وہ سیکوینس لکھ لیں گے جس میں ٹویلو uh, اسٹیٹس آئیں گی زیرو زیرو زیرو زیرو سے لے کے اور الیونتھ uh, جو بائنری نمبر ہے وہ ٹویلتھ اسٹیٹ ہوگی اب اس میں بھی چار فلپ فاپس لگ رہے ہیں اس میں اب پہلے فلپ فلپ کو دیکھیں گے اس کے آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو دیکھیں گے کہ وہ آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے کیا چینجز آ رہے ہیں زیرو ون سے ہو رہا ہے زیرو سے ون ہو رہا ہے ون سے زیرو ہو رہا ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو آؤٹ پٹ پہ چینجز آ رہی ہیں پہلے والے فلپ فلپ کے اس کے ان پٹ پہ کیا کنڈیشنز ہونے چاہیے سو so جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں گے سو so بیسکلی پہلا جو فلپ فلپ ہے وہ ہمیشہ ٹاگل کرے گا ون سے زیرو زیرو سے ون تو پہلا والا فلپ فلپ جو ہے اس کے جے کے ان پٹ ہمیشہ ون کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے اسی طرح دوسرا فلپ فلپ جو ہے اس کے آؤٹ پٹ اسٹیٹس دیکھیں اس میں کیا چینجز آ رہے ہیں جو بھی چینجز آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے چینج کیسے لانا ان پٹ کنڈیشنز کیا ہوں گے وہ آپ نے جو ٹائمنگ ڈایاگرام ہے یا جو سیکوینس ہے اس کی مدد سے آپ نے ایک بولین ایکسپریشن فارم کرنی ہے اب بولین ایکسپریشن امپلیمنٹ کریں گے using logic gates logic gate کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دوسرے فلپ فلپ کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے سو so جو بھی وہ انپٹ کنڈیشن ہوگی دوسرا جو فلپ فلوپ ہے وہ اپنی اسٹیٹ چینج کر لے گا اسی طرح تیسرا فلپ فلوپ اور چوتھا فلپ فلوپ اس کے بھی آپ آؤٹ پٹس دیکھیں گے ان آؤٹ پٹس کو چینج کرنے کے لیے آپ ڈٹرمن کریں گے کہ ان پٹ کنڈیشن کیا ہونے چاہیے جو بھی ان پٹ کنڈیشن ہیں اس کی ایک بولین ایکسپریشن فارم آ جائے گی وہ آپ لاجک گیٹ کی مدد سے امپلیمنٹ کریں گے لاجک گیٹ کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ کورسپونڈنگ جو فلپ فلوپس ہیں ان کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے سو بیسکلی آپ کا ماڈرن کاؤنٹر بن جائے گا اب یہ بات کرتے ہیں بڑے کاؤنٹرس پہ ابھی تک ہم نے بات کی تھی ماڈ سکسٹین کاؤنٹرس تک لیٹ سے آپ موڈ سکسٹین سے بڑا اگر کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے بنائیں گے طریقہ وہی ہے کہ آپ نے ڈفرنٹ فلپ فلوپس جو ہیں وہ آپس میں کونیکٹ کرنے اب اگر بڑا کاؤنٹر ہوگا لیٹ سے جس میں آٹھ فلپ فلپس چاہیے اب ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا اور پھر لاجک ایکسپریشن ڈٹرمن کرنا ان کو کنیکٹ کرنا تو کافی محنت کرنی پڑے گی کافی کنیکشن بنانے پڑیں گے اس میں اس کام کو آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹیگریٹڈ سرکٹ فارم میں بنے بنائے فلپ فلوپس اویلیبل ہیں اب اگر آپ نے بڑا فلپ فلاپ بنانا ہے تو وہ آپ آئی سی یوز کر لیں آپس میں کنیکٹ کر لیں آپ کے پاس ایک بڑا کاؤنٹر بن جائے گا آئیے کچھ آئی سیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے بڑے کاؤنٹر بنا سکتے ہیں ڈائگرام میں seven four H C one six three four bit synchronous counter دکھایا گیا ڈفرنٹ ان پٹس ہیں اور ڈفرنٹ آؤٹ پٹس ہیں آئیے یہ ڈفرنٹ انپٹس جو ہیں اور جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیں اوپر جو ان پٹس نظر آ رہے ہیں D zero D one D two D three یہ فور بٹ ان پٹ ہے بیسکلی اس کاؤنٹر میں آپ کوئی بھی انیشل ویلو پری سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح Q zero Q one Q two Q three چار بٹ آؤٹ پٹس ہیں یہ کاؤنٹر کیونکہ فور بٹ ہے سو آپ کے پاس four bit output available ہے یہ کاؤنٹر جو ہے پوزیٹو ایج ٹریگرڈ ہے سو کلاک جو سگنل ہے وہ پوزیٹو ایج کلاک نظر آ رہا ہے اس کاؤنٹر کو یوز کرنے سے پہلے انیبل کرنا پڑے گا جب بھی یہ کاؤنٹ کرتا ہے تو اس کو انیبل اسٹیٹ میں رہنا پڑے گا اب انیبل انیبل کیسے کرتے ہیں ہیں بیسکلی دو E E N N T اور پی e دونوں ایکٹیو ہائی ہیں سو so جب بھی یہ دونوں ایکٹیو ہائی ہوں گی کاؤنٹر کام کرے گا دیٹ مینس کاؤنٹ کرے گا دو اور سگنل نظر آ رہے ہیں کلیئر ایکٹیو لو سگنل اور load active low signal basically clear جو ہے اس میں جب بھی آپ زیرو اپلائی کریں گے تو جو کاؤنٹر ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا آؤٹ پٹ پہ زیرو زیرو زیرو زیرو آ جائے گا اسی طرح جو لوڈ انپٹ uh, ہے ایکٹیو لو انپٹ ہے جب بھی اس پہ آپ لاجک زیرو اپلائی کریں گے جو بھی information D zero D one D two D three input پہ ہوگی وہ یہ کاؤنٹر لوڈ کر لے گا اب یہ جو کلیئر ان پٹ ہے اور جو لوڈ انپٹ ہے یہ سنکرونس ان پٹ ہے بیسکلی کلیئر سگنل آپ نے لو رکھا تو یہ کاؤنٹر اس وقت تک زیرو نہیں ہوگا جب تک ایک نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن نہیں ہوتی نیگیٹو سے پوزیٹو پوزیٹو جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی اور کلیئر سگنل لو ہے تب ہی آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا اگر کلیئر سگنل کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے ہی ہائی کر دیے سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریسیٹ نہیں ہوگی اسی طرح جو لوڈ ان پٹ سگنل ہے وہ بھی سنکونازڈ ہے with respect to the clock load signal low ہوگا کلاک پہ ٹرانزیکشن ہوا تب جو بھی D zero D one D two D three پہ ان پٹ انفارمیشن ہے وہ لوڈ ہو جائے گی اگر کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے لوڈ سگنل ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو ان پٹ انفارمیشن اس پہ لوڈ اس کاؤنٹر میں لوڈ نہیں ہوگی ایک جو آخری آؤٹ پٹ ہے وہ ہے R C O R C O is ripple clock output جو ہی یہ کاؤنٹر اپنا ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے سو so بیسکلی یہ ماڈ سکسٹین کاؤنٹر تک ہے جب بھی اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ون ون ون ون تک پہنچے گا جو R C O output signal ہے اور E N T E signal P ان کی مدد سے آپ ملٹیپل کاؤنٹر uh, جو ہیں کیسکیڈ آپس میں کر سکتے ہیں تاکہ بڑا کاؤنٹر بنا سکیں سو لیٹ سپوز آپ نے دو کاؤنٹر آپس میں جوڑنے ہیں سو پہلا جو کاؤنٹر ہے اس کا جو R C O output signal ہے وہ آپ کونیکٹ کریں گے ای این ٹی اور ای این پی ان پٹ سگنل دوسرے والے کاؤنٹر کے ساتھ سو جو ہی پہلا کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچے گا R C O signal activate ہو جائے گا اس کی وجہ سے دوسرا کاؤنٹر جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا کلاک سگنل دونوں کے کامن ہیں سو دوسرا کاؤنٹر بھی انکریمنٹ کر جائے گا آئیے seven four H C one six three counter کا آپریشن دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام کی مدد سے ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر کلیئر ان پٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد لوڈ انپٹ نظر آ رہا ہے پھر ای این پی اور E N T chip enable inputs ہیں D zero D one D two D three represent کر رہے ہیں انپٹ جو فور ان انپٹ ہے ٹائمنگ ڈائگرام میں فور بٹ انپٹ چینج ہو رہا ہے اس کے بعد کلاک نظر آ رہا ہے so positive edge trigger clock ہے پوزیٹو ٹرانزیکشن پہ جو کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ کرے گا کاؤنٹ کرے گا Q zero Q one Q two Q three جو ہیں چار آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹی ون انٹرول پہ اگر دیکھا جائے ٹی ون انٹرول پہ کلیئر انپٹ جو ہے اس کو لاجک لو پہ رکھا ہوا ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی جو کاؤنٹر ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا آؤٹ پٹ اس کی ہو جائے گی zero zero zero zero so Q zero بھی Q zero Q one Q two Q three چاروں جو آؤٹ پٹس ہیں وہ زیرو ہو گئے ہیں دیٹ مینس کاؤنٹر ریسٹ ہو گیا اس کے بعد ٹی ٹو انٹرول پہ اگر دیکھا جائے لوڈ ان پٹ جو ہے وہ لو ہے لوڈ ان کا لوڈ ان پٹ اگر لو ہو تو جو بھی کاؤنٹر کے فور ان پٹ پہ انفارمیشن ہوگی وہ کاؤنٹر میں لوڈ ہو جائے گی سو so, اگر ٹی ٹو انٹرول پہ دیکھا جائے اس وقت ڈی زیرو پہ ون ہے ڈی ون پہ زیرو ہے ڈی ٹو پہ ون ہے اور ڈی تھری پہ ون ہے سو لوڈ سگنل لو ہے پازیٹو کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ انفارمیشن جو ہے کاؤنٹر میں لوڈ ہو جائے گی so Q zero Q one Q two اور کیو تھری آؤٹ پٹ پہ ون زیرو ون ون نظر آ رہا ہے اب ٹی تھری انٹرول پہ دیکھا جائے ٹی تھری انٹرول پہ ای این پی اور ای این ٹی جو چپ انیبل ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے دیٹ مینس یہ کاؤنٹر جو ہے اب کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائے گا جو ہی اس کو کلاک ملے گا کلیئر اور لوڈ پٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے ان پٹس uh, جو ہیں D zero D one D two D three وہ چینج ہو رہے ہیں پر اس سے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب ٹی تھری انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو کاؤنٹر ہے اس نے uh, اپنا کاؤنٹ انکریمنٹ کر لیا so basically T three interval پہ جو کاؤنٹ لوڈ کیا تھا وہ تھا one zero one one so T three interval پہ اس سے ایک آگے کاؤنٹ کرے گا سو اب کاؤنٹ جو ہو گیا کیو زیرو پہ zero Q one Q two اور کیو تھری پہ ون ون ون ہو گیا سو ٹی تھری انٹرول پہ اس نے کاؤنٹ کر دیا فورٹین uh, پہ پہلے جو ٹی تھری انٹرول میں جو کاؤنٹ لوڈ کیا تھا وہ ویلو تھی تھرٹین اسی طرح ٹی فور ٹائم انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو ٹرانزیکشن ہوئی کاؤنٹ انکریمنٹ کر گیا اور کاؤنٹ آ گیا ففٹین پہ جو چاروں آؤٹ پٹس ہیں وہ ون ون ون ون ہو گئے اب یہ کیونکہ اس کاؤنٹر کا ٹرمینل کاؤنٹ ہے اس کے بعد اس نے ریسائکل ہو جانا ہے تو جو آر سی او آؤٹ پٹ ہے ریپل کلاک آؤٹ پٹ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد اگر آپ ٹی فائیو انٹرول پہ دیکھیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی جو کاؤنٹر ہے وہ ریسٹ ہو گیا Q zero Q one Q two اور کیو تھری چاروں آؤٹ پٹ زیرو پہ سیٹ ہو گئے اور جو ripple carry clock output ہے وہ بھی زیرو پہ سیٹ ہو گیا اسی طرح انٹرول جو ٹی سکس ہے اس میں جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی کاؤنٹر نے ایک انکریمنٹ کر لیا سو کیو زیرو ون ہو گیا باقی جو آؤٹ پٹس ہیں وہ زیرو زیرو زیرو ہیں اسی طرح ٹی سیون اور ٹی ایٹ پہ یہ انکریمنٹ کر رہا ہے by one count R C O جو ہے وہ ہمیشہ لو رہے گا وہ اسی وقت ہائی ہوگا جب یہ terminal count that is one one one one پہ پہنچے گا اگر آپ اوپر دیکھیں ٹی ایٹ انٹرول پہ ای این پی جو ان پٹ ہے اس کو لو کر رہے ہیں سو ٹی ایٹ انٹرول کے بعد کاؤنٹر جو ہے کاؤنٹ نہیں کرے گا کیونکہ انیبل ان پٹ ایک جو انیبل ان پٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ان پٹ جو ہے اگر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں سو یہ کاؤنٹ نہیں کرے گا so that means T eight interval کے بعد یہ کاؤنٹر جو ہے آگے کو کاؤنٹ نہیں کرے گا ابھی ہم نے seven four one six three not sixteen counter دیکھا جو کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ فارم میں ہے سو ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے ایک بڑا کاؤنٹر امپلیمنٹ کرنا ہے تو بجائے یہ کہ آپ فلپ فلپس لیں ان کو آپس میں جوڑیں انٹیگریٹڈ سرکٹ فارم میں کاؤنٹرز اویلیبل ہیں ان کو آپ یوز کریں اب ڈفرنٹ ٹائپس کے کاؤنٹر اویلیبل ہیں فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ڈیکٹ کاؤنٹر بنانا ہے اگین ادھر بھی آپ کو چار فلپ فلاپس لے کے آپس میں جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی seven four one six zero کی فارم میں ایک انٹیگریٹڈ ڈیکٹ کاؤنٹر اویلیبل ہے اس کے جو پنز ہیں وہ ایگزیکٹلی ون سکس تھری جو ہم نے ڈسکس کیا اس جیسی ہیں اتنی آؤٹ پٹس ہیں اتنے ان پٹس ہیں ان کے جو لیبلس ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی exactly وہی ہیں جو ڈفرنس ہے ڈیکٹ کاؤنٹر میں اور یہ جو ماٹ سکسٹین کاؤنٹر ہم نے ڈسکس کیا ڈیکٹ کاؤنٹر میں جو ٹرمینل کاؤنٹ ہے اس کا بیسکلی وہ ہے ون زیرو زیرو ون جو ٹینتھ اسٹیٹ ہے تو جو ہی ڈیکٹ کاؤنٹر اس ٹرمینل اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے جو R C O ripple clock output ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سو آر سی او جو ہے ہمیشہ جب بھی ٹرمینل کاؤنٹ پہنچے گا تو وہ ایکٹیویٹ ہوگا ماڈ سکسٹین میں اسٹیٹ پہ جا کے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ڈیکٹ کاؤنٹر میں جو ٹرمینل ہے اس پہ جا کے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے باقی اس کا جو فنکشنالٹی وہ ایکزیکٹلی اسی طرح ہے جو ہم نے ون سکس تھری کی ڈسکرائب کی ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ یہ آپس میں جو ون سکس تھری ہے یا ون سکس زیرو ہے ان کو آپس میں جوڑ کے بڑے کاؤنٹرس کیسے بنائیں گے ان کو کیسکیٹ کیسے کریں گے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ جو آر سی او آؤٹ پٹ ہے اور جو دو انیبل ان پٹس ہیں ان کی مدد سے ہم مختلف جو کاؤنٹرز ہیں آپس میں جوڑ سکتے ہیں سو آئیے بات کرتے ہیں ایک ڈیکٹ کاؤنٹر ہے جو ون سکس زیرو ہے اس کو آپس میں دو جوڑ کے ہم کیا بنا سکتے ہیں اس میں اور جوڑیں گے کیسے اور آؤٹ پٹ فریکوینسیز کیسے آ رہی ہیں بیسکلی آؤٹ پٹ فریکوینسی جو ہے وہ ڈیوائڈ بائی ٹین ہو جائے گی جو ایک کاؤنٹر ہے اگر دو کاؤنٹر جوڑیں گے تو ڈیوائڈ بائی ہنڈریڈ ہو جائے گی آئیے ڈیکٹ کاؤنٹر کا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں ڈائگرام میں کیسکیڈ ڈیکٹ کاؤنٹرز دکھائے گئے سو دو seven four H C one six zero counter آپس میں کنیکٹ کیے گئے دونوں آئیڈینٹیکل uh, ہیں آف کورس پہلا جو کاؤنٹر ہے اس کا E E N N T اور پی انیبل ان پٹ ہے ان کو پرماننٹلی پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے دیٹ مینس یہ کاؤنٹر جو ہے پرمانٹلی ایکٹیویٹ یا انیبل کیا ہوا جو کلاک ہے دونوں کو اکٹھا ایک کلاک سگنل کنیکٹ کیا گیا ہوا سو جو کہ فور میگا ہرٹس کا سگنل ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی دونوں کاؤنٹرز پہ افیکٹ ہوگا اگر دونوں انیبل ہوں دوسرا جو کاؤنٹر ہے اس کے ای این ٹی اور ای این پی انیبل ان پٹ جو ہیں وہ پہلے والے کاؤنٹر کے آر سی او آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو آر سی او جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا تب دوسرا جو کاؤنٹر ہے وہ کاؤنٹ کرے گا اس طرح اگر کلیئر ان پٹ کو اور لوڈ ان پٹ کو دیکھیں وہ دونوں کاؤنٹرز کے آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہیں سو دیٹ مینس جب بھی کلیئر کریں گے دونوں کاؤنٹرس کلیئر ہو جائیں گے اور جب بھی اگر کاؤنٹ کوئی لوڈ کرنا ہے تو دونوں کاؤنٹرس میں کچھ جو کاؤنٹ جو ان پٹ پہ وہ لوڈ ہو جائے گا اب آئیے دیکھتے ہیں یہ کاؤنٹرس جو ہیں کام کیسے کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آؤٹ پٹ پہ فریکوینسیز کیا آئیں گی اب کیونکہ seven four S C one six zero ایک ڈیکٹ کاؤنٹر ہے دیٹ مینس جو ان پٹ فریکوینسی ہے اس کو ڈیوائڈ بائی ٹین کرنا ہے سو اگر ان پٹ پہ فور میگا ہرٹس ہے سو پہلا والا جو کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ four hundred kilohertz signal آئے گا اسی طرح جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ بھی ڈیکٹ کاؤنٹر ہے تو اس کے جو آؤٹ پٹ پہ ڈیوائڈ بائی ٹین ہو جائے گا سو ان پٹ پہ اگر فور ہنڈریڈ کلو ہے آؤٹ پٹ پہ فورٹی کلو ہرٹس سگنل آئے گا اب یہ تین ڈفرنٹ سگنل آپ کے پاس اویلیبل ہیں فور میگا ہرٹس کا فور ہنڈریڈ کلو ہرٹس کا اور فورٹی کلو ہرٹس کا آئیے اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈایاگرام ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر کلاک سگنل دکھایا گیا جو دونوں کاؤنٹرس کے ان پٹ پہ کونیکٹڈ ہے اس کے بعد Q zero Q one Q two Q three output دکھائے گئے جو کہ پہلے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹس ہیں آر سی او ون دکھایا گیا جو کہ پہلے کاؤنٹر کا ریپل کیری آؤٹ سگنل ہے اسی طرح ای این پی اور ای این ٹی جو دو چپ انیبل سگنل ہیں وہ دوسرے کاؤنٹر کے دکھائے گئے سب سے نیچے کیو زیرو اور کیو ون آؤٹ پٹ جو کہ دوسرے کاؤنٹر کے دو آؤٹ پٹس ہیں وہ دکھائے گئے اب اگر آپ ٹی سکس انٹرول پہ دیکھیں ٹی سکس انٹرول پہ جب بھی کلاک نیگیٹو سے پوزیٹو کی طرف جا رہا ہے پوزیٹو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے کاؤنٹر جو ہے انکریمنٹ کر دے گا اپنا کاؤنٹ سو so, پہلے جو ہے ٹی سکس انٹرول سے پہلے اس کا جو آؤٹ پٹ کاؤنٹ ہے وہ 5 ہے اب ٹی سکس انٹرول پہ ٹرانزیکشن کے بعد کاؤنٹ جو ہے 6 ہو گیا سو کیو زیرو جو ہے 0 ہے کیو ون ون ہے کیو ٹو ون ہے اور کیو تھری زیرو ہے اسی طرح ٹی سیون پہ کلاک کے پوزیٹو ٹرانزیکشن پہ کاؤنٹر ایک دفعہ دوبارہ انکریمنٹ کرے گا سو کاؤنٹ uh, جو ہے اس کا چھ سے سات ہو جائے گا سو کیو زیرو ون ہو گیا کیو ون ون ہو گیا کیو ٹو ون ہو گیا اسی طرح ٹی ایٹ انٹرول پہ بھی انکریمنٹ کر رہا ہے ٹی نائن انٹرول پہ بھی انکریمنٹ کر رہا ہے ٹی نائن انٹرول پہ کیو زیرو ون ہو گیا کیو ون زیرو ہو گیا کیو ٹو زیرو ہو گیا اور کیو تھری ون ہو گیا اب کیونکہ یہ ڈیکٹ کاؤنٹر ہے سو جو ٹرمینل کاؤنٹ ہے وہ ہے ون زیرو زیرو ون اب اس پہ جو ہے آر سی او آؤٹ پٹ وہ ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی نائن انٹرول پہ جو ہی count one zero zero one ہوا آر سی او بھی ایکٹیویٹ ہو گیا اب کیونکہ آر سی او آؤٹ پٹ جو ہے ای این پی اور ای این ٹی جو چپ انیبل ان ہیں دوسرے کاؤنٹر کے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو دونوں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے دیٹ مینس دوسرا جو کاؤنٹر ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا اس سے پہلے دوسرا کاؤنٹر جو تھا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا اس کو کلاک پلس تو مل رہے ہیں پر وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا اب اگر آپ ٹی ٹی ٹین انٹرول سے لے کے الیون انٹرول پہ دیکھیں پہلا والا جو کاؤنٹر ہے کیونکہ وہ ٹرمینل کاؤنٹ اپنا ریچ کر گیا ہوا ہے سو ٹی ٹین پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوگی ٹی پہلا کاؤنٹر ریسٹ کر جائے گا state zero zero zero zero پہ سو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے Q zero Q one Q two Q three output جو سارے زیرو لاجک پہ سیٹ ہو گئے آر سی او جو ہے وہ بھی واپس ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کیونکہ زیرو زیرو زیرو زیرو جو ہے ٹرمینل کاؤنٹ نہیں ہے اب کیونکہ آر سی او جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تو ای این پی اور ای این ٹی سگنلز بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے اس کی وجہ سے جو کاؤنٹر ٹو ہے اب وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا دوبارہ سے ڈسیبل ہو گیا بٹ ایٹ ٹی ٹین جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی کاؤنٹر ٹو جو ہے وہ انکریمنٹ کر جائے گا سو کیو زیرو جو ہے دوسرے والے فلپ فلوپ کا دوسرے والے کاؤنٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون ہو رہا ہے کیو ون جو ہے وہ زیرو ہی رہے گا اب اس کے بعد اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام میں آگے کی طرف چلے جائیں ٹی نائنٹین انٹرول پہ اگر دوبارہ دیکھا جائے جو پہلا کاؤنٹر ہے وہ اگین اپنا ٹرمینل کاؤنٹ ریچ کر گیا ہے سو کیو زیرو پہ ون ہے کیو ون پہ زیرو ہے کیو ٹو پہ زیرو ہے اور کیو تھری پہ ون ہے اب کیونکہ یہ ٹرمینل کاؤنٹ ہے سو آر سی او دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا آر سی او اگر ہائی ہوگا تو ای این پی اور ای این ٹی جو سگنلز ہیں دوسرے والے کاؤنٹر کے ان پٹ سگنلس وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے دیٹ مینس سیکنڈ جو کاؤنٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب ٹی ٹوینٹی ٹائم انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوگا پہلا والا جو کاؤنٹر ہے وہ ریسٹ کر جائے گا زیرو زیرو زیرو زیرو پہ اور جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ اپنے پچھلی اسٹیٹ سے آگے کو ایک کاؤنٹ کرے گا سو so, اگر آپ ٹی ٹوینٹی پہ دیکھیں پہلا والا کاؤنٹر جو ہے Q zero Q one Q two Q three output جو ہیں وہ سارے زیروز ہو گئے آر سی او بھی زیرو ہو گیا ای این پی اور ای این ٹی سیگنل بھی زیرو ہو گئے اور جو کاؤنٹر ٹو کا کیو زیرو آؤٹ پٹ ہے اس نے اپنی اسٹیٹ ون سے زیرو کر لی اور کیو ون جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون ہو گیا دیٹ مینس سیکنڈ جو کاؤنٹر ہے پہلے انیشلی اس نے ون کاؤنٹ کیا تھا اب اس نے ٹو کاؤنٹ کر لیا اسی طرح time interval T twenty one پہ دیکھیں سیکنڈ کاؤنٹر جو ہے وہ تو ڈسیبل ہو گیا پر جو پہلا کاؤنٹر ہے وہ انیبل ہے تو وہ اپنے initial state zero zero zero zero سے کاؤنٹ اپ کرے گا ون پہ چلا جائے گا so at time interval T twenty one Q zero one ہو گیا اور باقی آؤٹ پٹ جو ہیں زیرو ہیں اگر اوور آل دیکھا جائے سو اس انسٹنٹ پہ ٹی ٹوینٹی ون انٹرول پہ جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ ٹو uh, بتا رہا ہے ٹو کاؤنٹ کر رہا ہے اور جو پہلا والا کاؤنٹر ہے وہ ون کاؤنٹ کر رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا دو ڈیکٹ کاؤنٹرز کو کیسے کیسکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک بڑا کاؤنٹر بن جائے اب بات کرتے ہیں کہ جو ڈیکٹ کاؤنٹر ہے یا موٹ سکسٹین کاؤنٹر ہے اس کا ایک ٹرنکیٹڈ سیکوینس کیسے کاؤنٹ کریں گے بیسکلی موٹ سکسٹین کاؤنٹر ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ موٹ فائیو تک کاؤنٹ کریں موٹ فائیو میں دیٹ مینس پانچ یونیک اسٹیٹس ہیں دو طریقے ہیں بیسکلی ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کرنے کے لیے اگر ماڈ سکسٹین کاؤنٹر ہے دیٹ مینس اس کی انیشل اسٹیٹ جو ہے زیرو زیرو زیرو زیرو ہے اور آخری اسٹیٹ جو ہے ون ون ون ون ہے ماڈ فائیو بنانے کے لیے یا تو وہ کاؤنٹ کرے گا زیرو زیرو زیرو زیرو سے فور تک یہ پانچ یونیک اسٹیٹس ہو جائیں گی اور فور کاؤنٹ ریچ کرنے کے بعد یہ ٹرمینل کاؤنٹ ہوگا اس کا واپس ریسائکل کر جائے گا زیرو پہ اگر اس قسم کا کاؤنٹر بنانا ہے تو بیسکلی کیا کرنا ہوگا جو آؤٹ پٹ ہے کاؤنٹر کا جب بھی وہ فور پہ پہنچے ادھر آپ نے کچھ لاجک سرکٹری کنیکٹ کریں گے جو یہ آخری اسٹیٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا آخری اسٹیٹ جب ڈیٹیکٹ کر لے گا اس کے نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ سرکٹ کو جو کاؤنٹر کا سرکٹ ہے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ریسائکل ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انیشل کاؤنٹ جو ہے وہ زیرو نہیں لیں کچھ اور لے لیں لیٹ سے اگر آپ نے ماڈ فائیو ہی کاؤنٹر بنانا ہے تو آپ کا جو کاؤنٹ ویلوز ہیں جو یونیک اسٹیٹس ہیں وہ eleven twelve thirteen fourteen and fifteen so basically یہ پانچ اسٹیٹس ہیں سو so, آپ لوڈ کریں گے کاؤنٹر کو اسٹیٹ الیون پہ اور پھر کلاک پلسز اپلائی کریں گے تاکہ وہ ففٹین تک کاؤنٹ کر لے جب ففٹین تک پہنچے گا کیونکہ یہ ٹرمینل کاؤنٹ ہے آر سی او جو سگنل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب آر سی او سگنل جو ہے اگر آپ واپس لوڈ جو ان پٹ سگنل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو جو ان پٹ انیشل جو نمبر تھا 11 جو تھا وہ واپس لوڈ ہو جائے گا سو so بیسکلی یہ دو طریقے ہیں to implement a truncated sequence basically ہم ابھی اگزامپل دیکھتے ہیں ان دونوں طریقوں کو جو ہم نے ڈسکس کیا جو پہلا والا طریقہ جو ہے کہ ہم کلیئر کر رہے ہیں اور دوسرا والا جو طریقہ ہے کہ ہم انیشل ایک جو کاؤنٹ ویلی ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں آئیے دونوں کو دیکھتے ہیں دونوں کے ٹائمنگ ڈائگرامس دیکھتے ہیں آئیے پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں 74163 کو کنفیگر کیا ہوا ہے ایز ماڈ 7 کاؤنٹر یہ ٹرنکیٹڈ سیکوینس کاؤنٹ کر رہا ہے سو انیشل اسٹیٹ جو ہے اس کی 1001 ہے جو کہ نمبر 9 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری اب یہ کاؤنٹ کرے گا 15 تک سو so, 9 سے 15 تک بیسکلی سات یونیک اسٹیٹس بن رہی ہیں سو so, جب یہ اسٹیٹ 1 1 1 1 تک پہنچے گا ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا یہ دوبارہ سے ری لوڈ کر دے گا انیشل جو اسٹیٹ ہے 1 0 0 1 اب اگر سرکٹ ڈائگرام میں دیکھیں ان uh, پٹس جو ہیں D zero D one D two D three اس پہ ہم نے permanently one zero zero one apply کیا ہوا ہے ایک نور گیٹ ہے جس کا ایک ان پٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹرنلی سگنل ہم اپلائی کر رہے ہیں اور دوسرا جو ان پٹ ہے وہ کونیکٹ ہوا ہوا ہے آر سی او آؤٹ پٹ کے ساتھ نور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ لوڈ انپٹ سگنل کے ساتھ کونیکٹ ہوا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا آپریشن ٹائمنگ ڈائگرام کی مدد سے ٹی ون انٹرول پہ جو نور گیٹ کا ایکسٹرنل پٹ سگنل ہے لوڈ نارمل اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ون کر دیا جس کی وجہ سے نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب نار گیٹ کا آؤٹ پٹ کیونکہ لوڈ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو لوڈ ان پٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اب ٹی ون انٹرول پہ پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن پر جو بھی انفارمیشن ڈیٹا ان پٹ پہ ہے وہ لوڈ ہو جائے گی کاؤنٹر میں سو ڈیٹا ان پٹ پہ جو انفارمیشن ہے وہ ہے one zero zero one so T interval پہ آؤٹ پٹ پہ آپ کو کیو زیرو پہ ون نظر آ رہا ہے کیو ون پہ زیرو نظر آ رہا ہے کیو ٹو پہ زیرو ہے اور کیو تھری پہ ون ہے ٹی ٹو انٹرول پہ اب کیونکہ جو کاؤنٹر ہے وہ انیبل ہو گیا ای این پی اور E N T signals activate ہیں سو ٹی ٹو پہ وہ کاؤنٹ اپ کرے گا سو کاؤنٹ ویلو بڑھ جائے گی سو کیو زیرو پہ زیرو ہو گیا کیو ون پہ ون ہو گیا کیو ٹو پہ زیرو ہے کیو تھری پہ ون ہے اسی طرح T three T four T five T six interval پہ وہ انکریمنٹ کر رہا ہے اب اگر آپ ٹی سیون انٹرول پہ دیکھیں کیو زیرو ون ہو گیا کیو ون بھی ون ہو گیا کیو ٹو بھی ون ہے اور کیو تھری بھی ون ہے بیسکلی ٹی سیون پہ کاؤنٹر جو ہے اپنا ٹرمینل کاؤنٹ اس نے ریچ کر لیا ہے سو ٹرمینل کاؤنٹ ریچ کرنے پہ آر سی او آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اب آر سی او آؤٹ پٹ جو ہے وہ نار گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو نور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا اب کیونکہ نور گیٹ کا output load input کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو ٹی ایٹ انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو ٹرانزیکشن ہوتی ہے کلاک پہ جو انفارمیشن ہے one zero zero one data input پہ وہ دوبارہ سے کاؤنٹر میں لوڈ ہو جائے گا so Q zero Q one Q two Q three پہ اگر آپ ٹی ایٹ انٹرول کے بعد دیکھیں دوبارہ سے وہی جو انیشل انفارمیشن ہے ون زیرو زیرو ون وہ دوبارہ سے لوڈ ہو چکی ہے سو اگین اگر ٹائمنگ ڈائگرام کو ایکسٹینڈ کریں ٹی نائن انٹرول پہ یہ ایک کاؤنٹ انکریمنٹ کر جائے گا اور اسی طرح ٹی ٹین پہ مزید ایک کاؤنٹ انکریمنٹ کرے گا الٹیمیٹلی یہ واپس اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ ریچ کرے گا ٹرمینل کاؤنٹ پہ جو ہی پہنچے گا یہ دوبارہ سے اپنے پرانی والی اسٹیٹ پہ ریسیٹ ہو جائے گا سو so اسی طرح یہ جو کاؤنٹر ہے یہ اپنے اس سیکوینس کو ریپیٹ کرتا جائے گا آئیے اب دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے ایک seven four H C one six one counter use کیا to implement a mod nine counter اس میں ہم نے ون سکس تھری یوز نہیں کیا ون سکس ون یوز کیا ون سکس ون اور ون سکس تھری میں فرق اتنا ہے جو کلیئر انپٹ ہے ون سکس ون کا وہ اے سنکونس انپٹ ہے جبکہ کلیئر انپٹ جو ہے ون سکس تھری کا وہ سنکونس انپٹ ہے ان میں فرق یہ ہے کہ ون سکس تھری میں کلیئر جب ایکٹیویٹ ہے سو یہ کاؤنٹر اس وقت کلیئر ہوگا جب پوزیٹو ٹرانزیکشن ہوگی کلاک کی ون سکس ون کے کیس میں کیونکہ کلیئر ان پٹ اے سنکونس ہے تو جو ہی ایکٹیویٹ ہوگا کاؤنٹر ریسٹ ہو جائے گا کلاک کا ویٹ نہیں کرے گا کلاک کا ٹرانزیکشن جو ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا آئیے اس کاؤنٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے جیسے کہ سرکٹ ڈائگرام میں دکھایا گیا Q0 اور Q3 جو آؤٹ پٹ پینس ہیں وہ ایک اینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو دس مینس جب بھی یہ کاؤنٹ ویلو 1001 پہ پہنچے گا اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اب اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ کیونکہ نار گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا سو دیٹ مینس کلیئر جو ان پٹ ہے وہ زیرو ہو گیا سو کلیئر جب زیرو ہوگا جو کاؤنٹر ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا اس میں count zero zero zero zero value جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ نظر آئے گی سو بیسکلی یہ جو کاؤنٹر ہے ایک ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ کاؤنٹ کر رہا ہے سو زیرو سے لے کے یہ ایٹ تک کاؤنٹ کرے گا which means nine unique states جو ہی یہ دسویں اسٹیٹ پہ پہنچے گا which is one zero zero one یہ دوبارہ سے ریسٹ ہو رہا ہے آئیے سکس کاؤنٹر کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں ٹی ناٹ انٹرول پہ جو external load normal input ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا یہ کیونکہ نار گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نار گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا سو یہ کاؤنٹر جو ہے ریسٹ ہو گیا کلیئر ہو گیا اب ٹی ناٹ انٹرول کے بعد ٹی ون انٹرول پہ یہ zero zero zero zero count سے انکریمنٹ کر گیا سو کیو زیرو پہ ون آ گیا Q one Q two Q three جو ہے وہ زیرو پہ ہیں سو زیرو سے ون پہ کاؤنٹ کر گیا اسی طرح ٹی ٹو پہ یہ ٹو کاؤنٹ کرے گا ٹی تھری پہ تھری کاؤنٹ کرے گا T four T five T six T seven پہ یہ انکریمنٹ کرتا جائے گا ٹی سیون پہ یہ ون ون ون اور زیرو شو کر رہا ہے دیٹ مینس سیون بائنڈری اب ٹی ایٹ انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوگا یہ انکریمنٹ کر جائے گا سو کیو زیرو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہو گیا کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہو گیا کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو گیا اور کیو تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا سو ٹی ایٹ انٹرول تک اس نے اپنے نو اسٹیٹس کاؤنٹ کر لی ہیں زیرو سے لے کے آٹھ تک اب اگلا جو انٹرول ہے ٹی نائن انٹرول اس میں اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے ٹی نائن انٹرول پہ جو ہی پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوا کیو زیرو جو ہے ون ہو جائے گا کیو ون زیرو رہے گا کیو ٹو زیرو رہے گا اور کیو تھری بھی ون ہے وہ ہی رہے گا اب کیونکہ جو کیو زیرو کا آؤٹ پٹ ہے اور کیو تھری کا آؤٹ پٹ ہے وہ اینڈ گیٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو گیا وہ نار گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہے نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر ان پٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہے سو ٹی نائن انٹرول پہ پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن پر تھوڑی دیر بعد جو کلیئر ان پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا کاؤنٹر ریسٹ کر گیا سو ٹی نائن انٹرول میں اگر آپ دیکھیں Q zero Q one Q two اور کیو تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے ٹی ٹین انٹرول پہ اگر آپ ایکسٹینڈ کر لیں اس ٹائمنگ ڈایاگرام کو تو زیرو زیرو زیرو زیرو سے انکریمنٹ کرے گا ون کاؤنٹ کرے گا اسی طرح اگلے انٹرول پہ وہ ٹو کاؤنٹ کرے گا اینڈ سو آن تو یہ اگین یہ سیکوینس جو ہے ریپیٹ کرتا جائے گا ابھی ہم نے دو ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے ٹرنکیٹڈ سیکوینس امپلیمنٹ کیا ہے ایک فور بٹ کاؤنٹر کی مدد سے بیسکلی فور بیٹ کاؤنٹر اگر آپ یوز کریں اس کو اگر کاؤنٹ کرنے دیں تو وہ ماٹ سکسٹین کے طور پہ کاؤنٹ کرے گا that means sixteen unique state zero zero zero zero سے شروع کرے گا اور ون ون ون ون تک جائے گا کنکیٹڈ سیکوینس میں ہم بیچ میں کہیں اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں اور دوبارہ ریسائکل کر رہے ہیں سو جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا دو طریقے ہیں آپ initial count zero zero zero zero سے شروع کریں اور اس کو بیچ میں کسی کاؤنٹ تک جانے دیں اور اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیں تو اسی ٹرنکیٹڈ سیکوینس میں بار بار ریپیٹ کرتا جائے گا دوسرا جو طریقہ تھا کہ ہم بیچ کا کوئی کاؤنٹ انیشل کاؤنٹ اس کو لے لیں اس وہ کاؤنٹ لوڈ کر دیں کاؤنٹر پہ اس کو کاؤنٹ کرنے دیں جب وہ ون ون ون ون تک پہنچے گا تو اس کا آر سی او جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کی مدد سے وہ جو انیشل کاؤنٹ ویلو دوبارہ سے لوڈ کر رہے ہیں پہلے کیس میں جب ہم کلیئر کر رہے ہیں وہ ہم نے بات کی تھی کہ ادھر ہم 163 سکس یوز نہیں کریں گے 161 سکس یوز کریں گے 161 سکس میں ہم نے یہ بتایا کہ اس کا جو کلیئر ان پٹ ہے وہ اے سنکرونس ہے سنکرونس نہیں ہے سو so اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام دیکھیں اس میں اگر وہ سنکرونس کاؤنٹر ہوتا تو ہمیں پراپر اسٹیٹس نہیں ملنے تھی اگلے ٹائم انٹرول پہ جا کے اس کو کلیئر کرے گا اگر سنکرونس ہو 163 سکس کاؤنٹر یوز ہو جو 161 ہم نے یوز کیا اس کا جو کلیئر ان پٹ ہے وہ اے سنکونس ہے تو جو ہی اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ایکٹیویٹ ہوگا اسی وقت وہ کلیئر کر جائے گا وہ نیکسٹ پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن کا انتظار نہیں کرے گا آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈفرنٹ کاؤنٹر جو ان کو کیسکیٹ کیسے کریں گے اور ان کو کنفیگر کیسے کریں گے تاکہ وہ ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ سیکوینس کاؤنٹ کریں بیسکلی ہم نے جیسے دو ڈیکٹ کاؤنٹرس کی ایگزامپل دیکھی تھی دو ڈیکٹ کاؤنٹر کیسکیٹ کیے تھے تو دونوں جو کاؤنٹرس تھے پوری اپنے جو سیکوینس ہے mod ten and mod ten دونوں پورا سیکوینس اپنا کمپلیٹ کر رہے تھے اگر ہم یہ چاہیں کہ دو جو ہے ماڈ سکسٹین کاؤنٹرس آپس میں کنیکٹ کر لیں اور وہ دونوں ماڈ سکسٹین تک کاؤنٹ نہ کریں کہیں بیچ میں سیکوینس اسٹارٹ کریں اور اینڈ تک جائیں یا پہلے زیرو زیرو زیرو زیرو سے اسٹارٹ کریں اور بیچ میں جا کے دوبارہ سے ریسائکل کر دیں تو اس قسم کے کاؤنٹر کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں ان کا سرکٹ ڈایا اور ٹائمنگس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈایاگرام میں ایک twelve bit cascade truncated counter دکھایا گیا سو تین seven four H C one six three آپس میں کنیکٹ کیے گئے تینوں کی جو کلاک سگنل ہے وہ کامن ہے اسی طرح جو لوڈ ان پٹ سگنلس ہیں وہ بھی آپس میں کامن ہے through a NOR gate connect ہوئے ہوئے جو پہلا والا کاؤنٹر ہے اس کا آر سی او سگنل جو ہے وہ دوسرے والے ای این ٹی اور ای این پی سگنلس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح جو دوسرا والا کاؤنٹر ہے اس کا R C O output signal جو ہے وہ تیسرے والے کاؤنٹر کے ای این ٹی اور ای این پی سگنلس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کلیئر ان پٹ سگنل ہے وہ بھی آپس میں کامن ہے اب جیسا کہ تینوں کاؤنٹرز کے ڈیٹا ان پٹس پہ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں سو پہلا والا جو ایکسٹریم لیفٹ پہ ہے وہ less significant four bit counter ہے اس کے ان پٹ پہ زیرو زیرو زیرو زیرو نظر آ رہا ہے جو بیچ والا ہے اس کے ان پٹس پہ بھی زیرو زیرو زیرو زیرو ہے اور جو آخری والا ہے ایکسٹریم رائٹ پہ اس کے ان پٹس پہ زیرو زیرو زیرو ون ہے اس کاؤنٹر کے اگر آپریشن کو دیکھیں شروع میں ان کاؤنٹرز کو لوڈ کیا جاتا ہے کن ویلوز سے جو ویلوز ان کے ڈیٹا ان پٹس پہ اپلائی کی گئی ہیں سو so, پہلا جو کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو زیرو زیرو پہ لوڈ ہو جائے گا دوسرا again zero zero zero zero سے لوڈ ہو جائے گا اور آخری والا جو ہے وہ زیرو زیرو زیرو ون میں لوڈ ہو جائے گی اب جو ہی کلاک سگنل آیا پہلا جو ایکسٹریم لیفٹ پہ کاؤنٹر ہے وہ اپنا کاؤنٹ انکریمنٹ کرے گا اب یہ کاؤنٹ انکریمنٹ ہوتا جائے گا جب تک یہ اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک نہیں پہنچ جائے باقی جو کاؤنٹر ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے دو ان کو کلاک سگنل مل رہا ہے سو so, جو ہی ایکسٹریم لیفٹ پہ کاؤنٹر جو ہے اس کا کاؤنٹ ون ون ون ہو گیا R C O signal activate ہو گیا آر سی او سگنل جب ایکٹیویٹ ہوگا جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ کر جائے گا بائی ون جو ہی یہ انکریمنٹ کرے گا نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ جو آر سی او سگنل ہے پہلے والے کاؤنٹر کا وہ ڈسیبل ہو گیا دوسرا جو کاؤنٹر ہے وہ بھی ڈسیبل ہو گیا اسی طرح پہلا جو کاؤنٹر ہے دوبارہ سے اپنا کاؤنٹ سیکوینس اسٹارٹ کرے گا زیرو زیرو زیرو زیرو سے ون ون ون ون تک جب بھی یہ ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا R C O signal again activate ہو جائے گا جس کی وجہ سے دوسرا کاؤنٹر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا وہ اپنا کاؤنٹ جو ہے پچھلا جو کاؤنٹ تھا ون اس سے انکریمنٹ کر جائے گا ٹو پہ اگر اس کو آپ کنٹینیو رکھیں الٹیمیٹلی جو سیکنڈ کاؤنٹر ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا کرتا اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچے گا ون ون ون ون تک جب یہ ٹرمینل کاؤنٹ پہنچے گا اس کا بھی R C O signal output activate ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو تیسرا کاؤنٹر ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو ہی کلاک سگنل آئے گا تیسرا کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ کر جائے گا ون پہ اب اسی طرح اس کو کلاک پس جب ملتے رہیں گے الٹیمیٹلی تیسرا کاؤنٹر جو ہے وہ بھی اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچ جائے گا that means Q zero Q one Q two Q three output جو ہے ون ون ون ون پہ ہو جائیں گے جو ہی یہ ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا R C O signal activate ہو گیا آر سی او سگنل کیونکہ ایک نار گیٹ کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہے نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کیونکہ تینوں کاؤنٹرس کے لوڈ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو دیٹ مینس جو تینوں ڈیٹا ان پٹس ہیں وہ اس وقت لوڈ ہو جائیں گے سو so بیسکلی یہ جو ٹویلو بٹ کاؤنٹر ہے یہ اپنے ٹرمینل کاؤنٹ دیٹ مینس جو بارہ آؤٹ پٹ بٹس ہیں یہ سب جب ون ہو جائیں گی تو یہ ری لوڈ کر دے گا جو انیشل ان پٹ ہے سو so بیسکلی جو انیشل اسٹیٹ اس کاؤنٹر کی ہے وہ zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero one ہے اور جو لاسٹ اسٹیٹ ہے وہ سارے ونس ہیں ٹویلو سارے کے سارے لاجک ون ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے تین کاؤنٹرز ہیں آپس میں کیسکیٹ کیا اور ان کو کنفیگر کیا کہ وہ ایک ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کریں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایک اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر کی ابھی تک جو سنکرونس کاؤنٹر ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ اپ کاؤنٹر بیسکلی تھے ایک انیشل ویلو ہے زیرو زیرو زیرو زیرو اور اس سے وہ انکریمنٹ کرتے جا رہے ہیں جب بھی وہ ہائیسٹ کاؤنٹ پہ یا ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچیں گے وہ واپس ریسٹ ہو جائیں گے جو ٹرنکیٹڈ سیکوینس دیکھیں اس میں بھی وہ اپ کاؤنٹ ہی کے طور پہ کام کر رہے ہیں بیسکلی سنکونس کاؤنٹر میں جیسا کہ ہم نے اے سنکونس میں ڈسکس کیا تھا اپ کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں ڈاؤن کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں اسی طرح سنکونس کاؤنٹر میں بھی اپ کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں اور ڈاؤن کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں ایک جو کاؤنٹر ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے وہ اپ کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے اور ڈاؤن کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے بیسکلی کاؤنٹر ایک ہے اس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں ٹو کاؤنٹ اپ اور ڈاؤن بیسکلی اس کی اپلیکیشنس کیا ہیں کہاں استعمال ہوگا اپلیکیشنس بہت ساری ہیں لیٹ سپوز آپ نے ایک بلڈنگ میں آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں کتنے باہر نکل رہے ہیں تو اسی قسم کا ایک کاؤنٹر ہو جو اپ بھی کاؤنٹ کرے اور ڈاؤن بھی کاؤنٹ کرے جو ہی کوئی ورکر ہے اس بلڈنگ کا جو انٹر ہوا ایک کاؤنٹ آپ نے انکریمنٹ کر لیا اپ کاؤنٹ کر لیا اور جو ہی کوئی ورکر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اس میں تو آپ نے ڈیکریمنٹ کر لیا اسی طرح کوئی آپ کا پارکنگ ایریا ہے اس میں آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی گاڑیاں بیچ میں کھڑی ہیں اور کتنی مزید گاڑیاں جا سکتی ہیں تو basically up and down counter آپ کو استعمال کرنا ہوگا جو ہی ایک گاڑی انٹر ہوئی تو اس کو انکریمنٹ کر لیا اور جو ہی ایک گاڑی باہر گئی تو ڈیکریمنٹ کر لیا سو so جو آپ کے پاس ایک ٹوٹل ویلو مل رہی ہے سو اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے ایک سنگل uh, uh, جو سرکٹ کے فارم میں امپلیمنٹ کیسے کریں گے بیسکلی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپ کاؤنٹر کیسے بنایا جائے وہ ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک down counter synchronous down counter کیسے بنے گا جب دونوں بن جائیں گے تو ان کو آپس میں کمبائن کیسے کرنا ہے سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپ کاؤنٹر کا سیکوینس کیا ہے اور ڈاؤن کاؤنٹر کا سیکوینس کیا ہے اور ان سیکوینس کی مدد سے یہ کاؤنٹر امپلیمنٹ کیسے ہوں گے سو آئیے دیکھیں پہلے اپ کاؤنٹر کا اور ڈاؤن کاؤنٹر کا سیکوینس ڈائگرام میں ایک تھری بٹ کاؤنٹر کا سیکوینس دکھایا گیا جو کہ اپ کاؤنٹنگ کر رہا ہے اس میں Q two Q one and Q zero آؤٹ پٹس ہیں کیو زیرو کا اگر آپ دیکھا جائے پٹ دیکھیں وہ ٹاگل کر رہا ہے zero one one zero zero one one zero one so basically یہ جو فلپ فلپ ہوگا اس کا ان پٹ جو ہے جے کے ان پٹ جو ہے وہ ون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جو ہی کلاک پلس ملے گا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل کر جائے گا اسی طرح کیو ون کو اگر دیکھیں کیو ون کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کلاک پلس زیرو اور ون میں زیرو ہے اس کے بعد کلاک پلس ٹو تھری میں ون ون ہے کلاک پلس فور فائیو میں زیرو زیرو ہو رہا ہے اور سکس سیون میں ون ون ہو رہا ہے اس کا اگر بولین ایکسپریشن بنایا جائے کہ یہ جو آؤٹ پٹ ہے کیو ون کا یہ کب ٹاگل ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون اور ون سے zero so Q zero output کو اگر دیکھیں کیو زیرو آؤٹ پٹ جب بھی ون ہے کیو ون چینج ہو رہا ہے سو کلاک پلس ون پہ اگر آپ دیکھیں کیو زیرو ون ہے ون آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون ہو گیا اسی طرح کلوک پلس تھری پہ کیو زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے ون سے زیرو ہو گیا اسی طرح کلوک فائیو پہ کیو آؤٹ پٹ جب ون ہے کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون ہو رہا ہے اور کلوک پلس سیون پہ کیو آؤٹ پٹ جب ون ہے کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے ون سے زیرو ہو رہا ہے سو so اس کا جو ایکسپریشن بنے گا بولین ایکسپریشن بنے گا کیو زیرو آؤٹ پٹ جب ون ہے تب کیو ون چینج ہو رہا ہے سو فلپ فلپ ٹو جو ہے اس کے ان پٹ پہ کیو آؤٹ پٹ ڈائریکٹلی آپ کونیکٹ کر دیں گے اسی طرح کیو ٹو آؤٹ پٹ پہ اگر آپ دیکھیں پہلے چار کلاک پلس کے لیے زیرو ہے اور آخری چار پلس کے لیے وہ ون ہو گیا یہ زیرو سے ون کب ہو رہا ہے بیسکلی اگر کلاک پلس تھری پہ دیکھیں کیو ناٹ جب ون ہے اور کیو ون ون ہے تو اس وقت یہ چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون پہ اور اسی طرح کلاک سیون کو دیکھیں اس پہ کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے اور کلاک زیرو پہ یہ واپس زیرو کی طرف جا رہا ہے سو so اگین اس کا ان پٹ کنڈیشن کیا ہے کیو ون اور کیو زیرو دونوں کو ون ہونا چاہیے کلاک سیون پہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے سو so, اب تیسرا جو فلپ کونیکٹ کریں گے اس کا جو جے کے ان پٹ ہے وہ آپ کونیکٹ کریں گے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اور اینڈ گیٹ کے ان پٹ جو ہیں وہ دونوں کونیکٹ ہوں گے کیو ون اور کیو زیرو آؤٹ پٹ کے ساتھ یہ سرکٹ ہم نے پہلے بھی تھری بٹ کا بنایا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایک تھری بٹ سنکونس کاؤنٹر کا ڈاؤن کاؤنٹنگ سیکوینس اس کاؤنٹر میں again three flip flops use ہو رہے ہیں اور تینوں جو فلپ فلپس کے کلاک انپٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو so, تینوں فلپ لاپس جو ہیں سائملٹینئسلی ٹریگر ہوں گے پہلے دیکھتے ہیں جو پہلا والا فلپ فاپ ہے جس کا آؤٹ پٹ کیو زیرو ہے کیو زیرو آؤٹ پٹ پہ آپ کو جو چینج نظر آ رہا ہے وہ one zero one zero that means output جو ہے ٹاگل ہو رہا ہے سو پہلا فلپ فلوپ ہے جو اس کے جے کے ان پٹس ہیں ان کو پرمانٹلی ون کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی یہ اسٹیٹ جو ہے اپنی چینج کر رہے گا اب دوسرا فلپ فلوپ دیکھیں جس کا آؤٹ پٹ کیو ون ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے چینج ہو رہا ہے شروع میں ون ون ہے پھر زیرو زیرو ہو گیا پھر ون ون اور پھر زیرو زیرو اب کیو ون جو چینج ہو رہا ہے اس کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہیں اگر آپ کیو زیرو کو دیکھیں کیو زیرو جب کلاک پلس ون کے کیس میں کیو زیرو زیرو ہے کیو ون آؤٹ پٹ جو ہے سے زیرو چینج ہو گیا اسی طرح کلاک پلس تھری پہ اگر آپ دیکھیں کیو زیرو جب زیرو ہے کیو ون جو چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے اسی طرح کلاک پلس فائیو پہ کیو زیرو جب زیرو ہے کیو ون کا آؤٹ پٹ ون سے زیرو پہ چینج ہو رہا ہے اسی طرح کلاک پلس سیون پہ جب Q zero output zero ہے کیو ون کا آؤٹ پٹ زیرو سے ون پہ چینج ہو رہا ہے so Q one output change کرنے کے لیے جو ان پٹ کنڈیشن ہے وہ کیو زیرو جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں تیسرے فلپ فلپ کو تیسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے کیو ٹو اب کیو ٹو انیشلی جو ہے چار کلاک پلسز کے لیے ون ون ون ون ہے اور نیکسٹ فور پلسز کے لیے وہ آؤٹ پٹ جو ہے چینج ہو رہا ہے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ اب چینج کہاں ہو رہا ہے کلاک پلس تھری سے کلاک پلس فور پہ کلاک پلس تھری پہ آؤٹ پٹ ون ہے کلاک پلس فور پہ آؤٹ پٹ زیرو ہو رہا ہے سو اس کا ان پٹ کنڈیشن کیا ہے اگر آپ کیو ون اور کیو زیرو کو دیکھیں کلاک پلس تھری پہ دونوں آؤٹ پٹ زیرو ہیں سو so جب بھی کیو زیرو آؤٹ پٹ اور Q one output zero ہو جو فلپ فلپ تھری ہے اس کا کیو ٹو آؤٹ پٹ جو ہے ون سے زیرو پہ چینج ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کلاک پلس سیون پہ دیکھیں Q two output initially zero ہے اور نیکسٹ کلاک پہ وہ ون پہ چینج ہو رہا ہے ان پٹ کنڈیشن کیا ہے کیو ون اور کیو زیرو دونوں کو زیرو ہونا چاہیے سو تیسرا فلپ فلوپ جو ہے اس کے ان پٹ پہ اگین ہمیں جو کنڈیشن پرووائڈ کرنی ہے Q one should be zero Q zero should be zero so that the third flip flop changes it state from one to zero اور زیرو ٹو ون ابھی ہم نے ایک تھری بیٹ اپ کاؤنٹر کا سیکوینس دیکھا اور تھری بیٹ ڈاؤن کاؤنٹر کا سیکوینس دیکھا تھری بٹ اپ کاؤنٹر جو سیکوینس ہے وہ پہلے بھی ہم نے three bit counter up counter بنایا تھا تو یہ بیسکلی ایک ریویو تھا تھری بٹ ڈاؤن کاؤنٹر کو اگر آپ دیکھیں اس کے جو بلین ایکسپریشن آ رہی ہیں وہ اپوزٹ ہیں تھری بٹ اپ کاؤنٹر کے فار ایگزامپل جو دوسرا فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ پہ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے کیو زیرو بار ہم نے کہا تھا کہ جے کے ان پٹ پہ کونیکٹ کریں اسی طرح جو تیسرا فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم نے جو بلین ایکسپریشن ہمارے پاس آ رہی تھی وہ پہلے والا فلپ فلوپ اور دوسرے والے فلپ فلوپ کے جو کیو بار آؤٹ پٹس ہیں ان کو اینڈ گیٹ کے تھرو کنیکٹ کر کے تیسرے والے فلپ فلپ کے جے کے فلپ فلپ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اگر اپ کاؤنٹر کو دیکھیں تو اس میں جو ہے جو نان کمپلیمنٹڈ آؤٹ پٹ ہیں وہ یوز کیے تھے دوسرا جو دوسرا جو فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم نے پہلے والے فلپ فلپ کا Q output directly connect کیا تھا اور جو تیسرا والا فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم نے پہلا والا فلپ فلاپ اور دوسرے والے فلپ فلپ کا کیو جو آؤٹ ہے اس کو اینڈ گیٹ کے تھرو پروڈکٹ کر کے وہ کنیکٹ کیا تھا اب ان دونوں کو جو اپ کاؤنٹر ہے ڈاؤن کاؤنٹر ہے ایک سنگل سرکٹ میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے بیسکلی امپلیمنٹ کرنا کافی آسان ہے اس میں جو اپ کاؤنٹر ہے ڈاؤن کاؤنٹر ہے دونوں ہوں گے ایک ہم کنٹرول سگنل یوز کریں گے جو کنفیگر کر دے گا either as a up counter اور ایز اے ڈاؤن کاؤنٹر یہ جو ایک کمبائنڈ سرکٹ ہے جو اپ کاؤنٹر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ڈاؤن کاؤنٹر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے ود اے کنٹرول ان پٹ پن یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکشن آف کورس اسی اپ ڈاؤن کاؤنٹر سے شروع ہوگی اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم